السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد لله رب العالمین ولاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا الا واشهد واشهد ان ان لا لا اله الله الله وحده شريك له محمدا عبده ورسوله صلوات وسلامه عليه وعلى اله وعلى اصحابه ومن محمد بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين وبعد معزز ناظرین و سامعین آپ کی خدمت میں ہر اتوار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری وصیتیں آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہیں آج جو وصیت ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے یا جو حدیث پڑھیں گے اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین اعمال کرنے کی وصیت فرمائی ہے اور سلاد یعنی نماز میں تین چیزوں سے منع کیا ہے اور اس سے دوری اختیار کرنے کی وصیت کی ہے یہ حدیث مسند احمد کی ہے حسن الغیر ہی ہے امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ترغیب و ترغیب کے اندر حسن الغیر ہی قرار دیا ہے آئیے حدیث پڑھتے ہیں حدیث کے راوی ہیں ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں فرماتے ہیں کہ امرانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں کا حکم دیا تین چیزوں کا حکم یعنی وصیت کیونکہ امر حکم یہ وصیت کے معنی میں بھی آتا ہے اسی لیے میں نے پہلے درسی میں کہا تھا کہ وہ حدیثیں بھی آپ کے سامنے اس ضمن میں اور اس سلسلے کے اندر بیان کی جائیں گی جس میں آپ نے کسی صحابی کو کسی کے کام کرنے کا حکم دیا کیونکہ جو وصیت ہوتی ہے اس کے لیے لفظ امر کا بھی استعمال ہوتا ہے اور وصیت کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے اسی لیے شروع شروع میں میں نے وہ حدیثیں بیان کی جس میں باقاعدہ سراحت کے ساتھ وصیت کا لفظ کہ اوسانی خلیلی یا اوسانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے الفاظ آپ کے سامنے ہم نے بیان کیے اب اس کے بعد ان حدیثوں کو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں جن میں باقاعدہ ہمارے نبی نے صحابہ کو حکم دیا تو حکم بھی وصیت کے زمرے ہی میں آتا ہے تین چیزوں کی ایسے فرمائی کیا کہتے ہیں کہ امرنی بے سلاس تین چیزوں کی کا حکم دیا وہ نہ آپ نے منع فرمایا جو تین چیزیں جن کی وصیت ہمارے نبی نے کی وہ کون سی تھی بے تی بحا کل یومن ہر دن چاشت کی دو رکعت نماز پڑھنے کا آپ نے حکم دیا چاشت کی دو رکعت نماز کی بڑی فضیلت ہے ایک حدیث کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث کہ ہمارے نبی نے فرمایا کل سلامہ منا کم صدقہ تم میں سے ہر آدمی کے جوڑ کے اوپر جب وہ صبح کرتا ہے تو ایک صدقہ واجب ہوتا ہے فکل و تصبیح صدقہ ہر سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے وہ کل و تحمید ان صدقہ اور ہر الحمد للہ کہنا صدقہ ہے وہ کل و تحلیل صدقہ اور ہر لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے وہ کل و تقبیر صدقہ اور ہر اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے وہ امر بالمعروف ہے صدقہ معروف کا حکم دینا یہ بھی صدقہ ہے وہ نہ ہی انہیں المنکر صدقہ اور منکر سے روکنا یہ بھی صدقہ ہے عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صدقہ مال کے خرچ کرنے کا نام ہوتا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے وہ بھی صدقہ ہے لیکن یہ بھی صدقہ ہے بھلائی کا حکم دینا منکر سے روکنا ذکر و اذکار کرنا قرآن کی تلاوت کرنا دین مجلسوں میں شرکت کرنا تصویر پڑھنا لا الہ الا اللہ پڑھنا سبحان اللہ کہنا الحمد اللہ کہنا یہ سارے کے سارے صدقات ہیں انسان صدقی سے سچائی کے ساتھ ان دعاؤں کو ذکر و اذکار کو ان اعمال کو کرتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہی ہے مال کا بھی صدقہ ہوتا ہے اور عبادات کا بھی صدقہ ہوتا ہے یہ بھی صدقہ ہے تو انسان کو ان اعمال کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ ان کی ان کو انجام دینا چاہیے کیونکہ یہ بھی سب کے سب صدقہ ہیں پھر ہمارے نبی فرماتے ہیں رکا رکا عطا نے یا رکا ہما من ادہ کی ان تمام چیزوں سے دو رکعت انسان کے لیے کافی ہو جائے گی جو چاشت کے وقت دو رکعت پڑھتا ہے سورج نکلنے کے بعد یہ صحیح مسلم کی روایت ہے تو اس سے سرات الدحا کی فضیلت ثابت ہوئی کہ یہ ساری چیزیں جو بیان کی گئی ہیں ان کے لیے اگر انسان دو رکعت نماز پڑھ لے گا یہ سب کے لیے کافی ہو جائیں گی تو یہ اس کی فضیلت معلوم ہوئی سات الضحاء کی اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے یہ ہمارے نبی نے ان کو ابو حرض اللہ عنہ کو وصیت فرمائی ابو ذر کو فرمائی اور دیگر صاحب کرام کو سلاۃ الضحاء کی وصیت فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ عمل پیرا رہے کرتے رہے تو پہلی چیز کی ہمارے نبی نے اس چیز کا حکم دیا سلاۃ الضحاء چاشت کی دو رکعت نماز پڑھنے کا ولوطری قبل نوم اور نوم سے پہلے عطر نماز پڑھنے کا یہ بھی ہمارے نبی کا حکم ہے عطر کی بڑی فضیلت ہے سنت موقع ہے اور جو سنت موقعہ میں فجر کی نماز کے بعد سب سے زیادہ جو فضیلت والی نماز ہے وہ فجر کی دو رکعت سنت ہے اس کے بعد یعنی سنت موقعہ کی بات ہو رہی ہے اس کے بعد جس سنت موقع کو فضرت حاصل ہے وہ عطر کی نماز ہے آپ نے سفر و حضر میں کبھی بھی اتر کی نماز نہیں چھوڑا اور فجر کی درکا سنت بھی آپ نے کبھی نہیں چھوڑی صرف جب آپ نے حج کیا تو حج میں آپ نے جب مزدلفہ میں رات گزاری تو وہاں آپ نے وطر کی نماز نہیں پڑھی لیکن اس میں بھی آپ نے فجر کی دو نہیں چھوڑی تو کبھی بھی آپ نے فجر کی دو نہیں چھوڑی اس لیے فجر کا مقام اور مرتبہ وطر کے مقابلے میں زیادہ ہے کیوں اس لیے کہ ہمارے نبی نے اسے کبھی نہیں چھوڑا اور وطر بھی آپ نے کبھی نہیں چھوڑا سوائے حج کے موقع پر اور نمبر دو فجر کے بارے ہمارے بھی کہتی ہے کہ جو فجر کی دو رکعت ہے وہ دنیا رکعت الفجر خیر من دنیا معافیہ کہ فجر کی جو دو رکعت ہے دنیا و معافیہ سے بہتر ہے تو صدی سے معلوم ہوا کہ فجر کی دو رکعت جو سنت ہے عطر کی سنت سے کہیں زیادہ افضل ہے اور دونوں سنتیں موقع ہیں بہرحال تو ادر کی بڑی فضیلت ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ رب العامی نے تمہیں ایک نماز بطور انعام نمازا ہے اور وطر ہے اور اس کا وقت صلاط عشاء کے بعد سے لے کر کے طلوع فجر کے درمیان ہے یہ ابو داود کی روایت ہے اور ترمیزی کی اور حسن صحیح روایت ہے اور بھی بہت ساری حدیثیں آتی ہیں اتر کی بات چلی ہے تو میں اتر کی تین رکعت پڑھنے کا طریقہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کیونکہ اس میں عام طور سے لوگ غلطی کرتے ہیں اور سنت کی خلاف ورزی کرتے ہیں تین رکعت وطر ہم کیسے پڑھیں گے ہمارے نبی کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے مغرب کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا اور کچھ حدیثوں میں آپ نے وطر کی تین رکعت پڑھنے سے بھی منع کیا تو جو آپ نے منع کیا اس طریقے پر جو مغرب کے طریقے پر پڑھی جائے اس طرح کی تین رکعت وطر پڑھنا منع ہے ورنہ آپ نے تین رکعت پڑھا اور اس طریقے سے باقاعدہ حدیثیں آتی ہیں تو جن حدیثوں کے اندر یا جس حدیث میں آپ نے تین رکعت وطر پڑھنے سے منع فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز جو وطر وطر کی وہ نماز جو مغرب کے طریقے پر پڑھی جائے گی وہ وطر کی تین رکعت پڑھنا منع ہے اب وطر کی رکعت تین رکعت تین رکعت کیسے پڑھیں گے ہمارے نبی نے تو منع فرما دیا کہ مغرب کے طرز پر مغرب کے طریقے پر وطر کی تین رکعت نہیں پڑھی جائے گی اب کیسے پڑھیں گے جب اس میں اللہ کسور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم عمل دیکھتے ہیں تو آپ سے دو طریقہ ثابت ہے ایک طریقہ تو یہ ہے جو آپ کا اکثر معمول تھا اکثر معمول غالباً آپ ایسی پڑھتے تھے کہ دو رکعت پڑھ کر کے سلام پھیر دیتے تھے پھر ایک رکعت پڑھتے تھے جیسا کہ عائشہ فرماتی ہیں عبداللہ بن عمر فرماتے اور میری دیگر صاحب کے نام سے حدیثیں آتی تو دو رکعت پڑھ کر کے آپ سلام پھیر دیتے تھے پھر ایک رکعت پڑھتے تھے یہ طریقہ سب سے زیادہ آپ اپناتے تھے اور اس میں مغرب سے سب سے زیادہ مخالفت ہوتی ہے کسی بھی طرح کی مغرب کی اس میں مشابہت نہیں پائی جاتی تو ایک طریقہ تو یہ ہو گیا جو آپ کا عام معمول تھا اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ تین رکعت ایک ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو دو رکعت پڑھنے کے بعد تشہد میں نہ بیٹھے بلکہ کھڑے ہو جائیں ایک تشہد اور ایک سلام سے تین رکعت اتر کی نماز پڑھیں اس میں بھی مغرب کی مخالفت پائی جاتی ہے پہلی شکل میں زیادہ مخالفت ہے اس میں بھی مخالفت ہے اس لیے کہ مغرب کی تین رکعت ہم دو تشہد سے پڑھتے ہیں اور یہ ہم نے ایک تشود سے پڑھا تو مغرب کی مخالفت ہو گئی اور یہ بھی طریقہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے باقاعدہ ثابت ہے حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں امی المومن یعنی ہمارے نبی کے بارے میں کہ اس طریقے سے کرتے تھے اور امی المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا اور اس طریقے سے دیگر صحابہ کرام سے بھی یہ چیز ثابت ہے کہ وہ طریقے اب تین رکعت پڑھتے تھے تو تین رکعت ایک سلام اور ایک تشور سے پڑھا کرتے تھے یہی ہمارے نبی کا دو طریقہ ثابت ہے باقی جو ہمارے یہاں مغرب کے طریقے پڑھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے وطر وہ جو ہے دعا کر لی اور رفادین کر لیا اللہ اکبر کہہ لیا تو اس کی جیسے مخالفت ہو گئی تو آپ اگر غور کریں گے تو اس میں اس کی کوئی مخالفت نہیں ہوتی ہے طریقہ وہی ہے وہی طریقہ ہے اور پھر اللہ اکبر انسان ایک رکن سے دوسرے رکن جانے کے لیے کہتا ہے انتقال کے لیے یعنی ایک رکن سے دوسرے رکن رکن منتقل ہونے کے لیے انسان اللہ اکبر کہتا ہے اور پھر دعا جب انسان کرتا تو ہاتھوں کو اٹھاتا ہے یہ کون سا دعا کا طریقہ ہے کہ انسان اپنے ہاتھ کو باندھ لے اللہ اوبر کہہ کر کے یہ طریقہ ہمارے نبی سے ثابت ہی نہیں ہے تو بہرحال اس میں دو یعنی تین رکاوت پڑھنے کا جو دوسرا طریقہ میں نے بیان کیا وہ بھی اللہ کے رسول کی سنت سے اور صحابہ کرام کے عمل سے ثابت ہے کہ دو رکعت پڑھنے کے بعد تشود میں نہ بیٹھیں اور اللہ طول آپ کھڑے ہو جائیں اور دونوں تینوں رکعت ایک تشود سے اور ایک سلام سے آپ پڑھیں گے یعنی دونوں طرف سلام پھیریں گے لیکن ایک بار سلام کریں گے آپ تو اس طریقے سے یہ ثابت ہے تو ہمارے ہاں جو طریقہ اپنایا جاتا ہے اکثر لوگ کرتے ہیں وہ طریقہ اللہ کے سر کی سنت ثابت نہیں اور امام البائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اس کے تعلق سے کوئی بھی صحیح اور سریح روایت نہیں آتی ہے جن روایتوں سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ ہمارے تین رکاط اتنی پڑھا اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بھی تین رکاط اتنی پڑھ لیا تو اس لیے اس کو مغرب پر محمول کرتے ہیں بھائی اللہ کے رسول کی حدیث آ گئی کہ آپ نے مغرب کے طرز پر پڑھنے سے منع کیا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث آ گئی کہ ہمارے نبی کیسے پڑھتے تھے لہذا جو تین رکعت آپ پڑھتے تھے اگر فصل نہیں کرتے تھے تینوں ایک ساتھ پڑھتے تھے تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ دو رکعت کے بعد آپ تشود میں نہیں بیٹھتے تھے جیسا کہ عائشہ عنہ بیان فرماتی لہذا اس کو اس مغرب کے طریقے پر محمول کرنا یہ کیا ہے یہ لا علمی کی بھی بات ہے اور آپ کی سنت کی عدم جانکاری اور عدم معرفت کی بھی بات ہے تو بہرحال بطور مناسبت میں نے بتا دی کیونکہ عام طور پر لوگ اس کے اندر غلطی کا انتخاب کرتے ہیں اور مغرب کے طریقے پر تین رکعت جو ہے وطر پڑھتے ہیں جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کے طریقے پر پڑھنے سے منع فرمایا اور دعا سے مخالفت نہیں ہو جاتی ہے کیونکہ اگر آپ دعا نہ بھی کریں گے تو آپ کی اتر پر کوئی فرق نہیں پڑے گا ہمارے نبی کا اکثر معمول دعا نہ کرنا تھا عمر رضی اللہ عنہ بھی دعا نہیں کرتے تھے اتری کی نماز پڑھاتے تھے عام طور سے جی تو دعا کرنے سے مخالفت نہیں ہو جاتی اور پھر دعا آپ فرض نمازوں کے اندر بھی کر سکتے ہیں ہمارے بھی نے باقاعدہ ایک مہینے تک انوتے نازلہ پڑھا فرد نمازوں کے اندر تو دعا کے کر لینے سے یہ جو ہے طریقہ مختلف نہیں ہو جاتا ہے آپ یہ کہیں کہ ایک آدمی دو رکعت نماز پڑھتا ہے پانچ منٹ کے اندر اور ایک آدمی پڑھتا ہے تین کیا نام ہے دس منٹ کے اندر تو کیا دونوں مخالفت ہو جائے گی یہ مخالفت کہاں ہوئی لہذا یہ مخالفت نہیں ہوگی دعا کرنا آپ اتنی دعا کرنا چاہیں دعا کر لیں دعا کرنے سے نماز طریقے کی مخالفت نہیں ہوتی طریقے کی مخالفت کیسے ہوگی ان دو طریقوں سے ہوگی جو ہمارے نبی سے ثابت شدہ ہے کہ دو رکعت پڑھ کر کے سلام پھیر دینا اور پھر ایک رکعت پڑھنا یا تین رکعت اگر ایک ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو دو رکعت پڑھنے کے بعد تشہد میں نہ بیٹھے بلکہ آپ کھڑے ہو جائیں اور ایک تشود سے اور ایک سلام سے تین رکعت اتری کی نماز پڑھیں یہی ہمارے نبی سے اور یہی بڑے بڑے صحابہ کرام سے بلکہ اکثر صحابہ کرام سے یہی چیز ثابت ہے اگر مان لے کسی صحابی سے آتا بھی ہے تو وہ صحابی آپ دیکھیں گے کہ ایک تو وہ کیا نام ہے جو بڑے بڑے صحابہ ہیں ان سے اس طرح کا کوئی عمل ثابت نہیں ہے اور پھر جس صحابی ثابت بھی ہوگا یہ تو ان کے لیے عذر ہے کہ ان تک نبی کی بات نہیں پہنچی نبی کی حدیث نہیں پہنچی جب انہیں حدیث مل جاتی تھی تو اسے چھوڑ دیا کرتے تھے اس لیے جو عام صحابہ ہیں اشر مبشرہ عبداللہ بن مسعود اور اس طریقے سے اور بڑے بڑے صحابہ کرام وہ سب کے سب ابو حریرا اور اس طریقے سے ابو ذر معاذ بن جبل اور بڑے بڑے جو صاحب کے نام ہے سب سے جو ثابت ہے کہ وہ تین رکعت مغرب کے طریقے پر نہیں پڑھتے تھے اور دو رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھر دیتے تھے پھر رکعت پڑھتے تھے یا اگر تینوں ایک ساتھ پڑھتے تھے تو دو رکعت پڑھنے کے بعد تشہد نہیں کرتے تھے جن صحابہ کے بارے میں آتا آپ انہیں ایک ہاتھ کی انگلیوں پر گن سکتے ہیں اور وہ بھی غیر معروف صحابہ ان کے لیے عذر یہ ہے کہ ان تک اللہ کے کی حدیث نہیں پہنچی اس لیے انہوں نے ایسا کیا لہذا ہمیں حدیث مل جانے کے بعد ہمارے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہتا بال کیف ہمارے بھی نہیں ان کو بھی اوشیت فرمائی کہ سونے سے پہلے کیا کر لو اس کو عطر کی نماز پڑھ لیا کرو اور یہاں مراد یہ ہے کہ کیا نام ہے رات کے اندر کیونکہ عطر کی نماز اگر آپ آخری پہر میں پڑھیں گے تو آپ کے لیے زیادہ ادر اور زیادہ ثواب ہے اور مطلب یہ ہوگا کہ عطر کی نماز پڑھے بغیر کوئی رات نہ گزارنا نہ سونا پوری رات وطر کی نماز ضرور پڑھنا یہ سنت موقع ہے بڑی اس کی اہمیت ہے تیسری چیز کی جو فرمائی وہ کیا تھی وہ سیام اخلاص ایامن من کل شہر ہر مہینے تین دن کا روزہ رکھنا اور تین دن کا روزہ سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ ایام بیس کے روزے ہی افضل ہے کہ انسان ایام بیس کے روزے رکھے اور اس کی بھی فضیلت حادیث کے اندر آئی ہوئی ہے عبداللہ بن بن عمر بناس فرماتے ہیں کہ اللہ کے نے فرمایا کہ تمہارے لیے کافی ہے کہ ہر مہینے تین دن کا روزہ رکھو کون کون سے تین دن کا روزہ اور یہ ایک دن ایک نیکی دس گنا ہوتی ہے اور یہ پورے پورے سال کا روزہ ہو جائے گا یعنی اگر آپ ہر مہینے تین دن روزہ رکھتے ہیں تو ایک کا دس گنا یعنی گویا کہ آپ کو تین مہینے کا سواب مل گیا تو اس طریقے سے یعنی دس مہینے کیا نام ہے ایک کا کریں گے تو گویا کہ آپ کو کتنا دس گنا جب ہوتی ہے تو گویا کہ آپ کو دس مہینے کا سوا ملے گا تو اس طریقے سے گویا کہ سیام الدہر ہو گیا آپ کے لیے کیا ہو گیا یہ سیام الدہر ہو گیا تین دن کا روزہ گویا کہ آپ نے پورے تیس دن کا روزہ رکھا پورے تیس دن کا پورے مہینے کا گویا کہ آپ نے روزہ رکھا ایک روزہ دس دنوں کے برابر تین دن کا روزہ تیس دن کے برابر تو گویا کہ تین دن کا روزہ پورے ایک مہینے کے برابر اور اگر ایسے آپ ہر مہینہ رکھیں گے تو گویا کہ یہ ہوگا کہ آپ نے پورے سال کا روزہ رکھا زندگی بھر کا روزہ رکھا تو بڑی اس کی فضیلت آئی ہوئی ہے ایام بیج کی اور ابو ذر رضی اللہ عنہ کو بھی آپ نے اس بات کی کوشش فرمائی تھی اور ان سے کہا تھا کہ جب تم روزہ رکھنا مہینے کے اندر تو تیرہویں چودہویں اور پندرہویں کا روزہ رکھا رکھنا یہ ترمیزی کی روایت ہے اور انہوں نے اس کو حسن قرار دیا تو ہر مہینے ایام بیج تیرہ چودہ اور پندرہ عربی کے لحاظ سے روزہ رکھنا بڑی فضلت عمل تو یہ آپ نے ان تین چیزوں کے کرنے کا حکم دیا چاشت کی دو رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا اور رات میں اتر پڑھنے کا حکم دیا بغیر اتر پڑھے نہ سونے یہ آپ کی وصیت نمبر تین کی ہر مہینے تین دن کا روزہ اب آپ نے تین چیزوں سے جو منع کیا وہ ابو رضی اللہ عنہ بیان فرما رہے ہیں کن چیزوں سے منع کیا وہ نہ اور ہمیں مرغ کی طرح ٹھونگ مارنے سے منع فرمایا مرغ کی طرح سے ٹھونگ مارنے سے یعنی نماز میں جلد بازی کرنے سے منع فرمایا نماز اطمینان اور خوش و خدو کے ساتھ انسان ادا کرتا ہے اللہ کا فرمان قد فلال مومنون اللہ فی صلاحم خاش وہ مومنون کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنی نمازوں کے اندر خوشی اور خدو اپنایا اطمینان کے ساتھ اعتدال کے ساتھ ارکان اور واجبات تمام چیزوں کی مکمل ادائیگی کے ساتھ جنہوں نے ممازدہ فرمائی وہ لوگ کامیاب ہو گئے اور یہاں کامیابی سے مراد جنت ہے کیونکہ سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے اور جنت کا حقدار بن جائے تو نماز میں جلد بازی کرنا یہ منافق کی پہچان یہ جانور کی مشابعت ہے آپ نے دیکھا ہوگا مرغ کو کوے کو جب آپ اسے کوئی چارہ ڈالتے ہیں چگنے کے لیے تو بڑی تیزی کے ساتھ اپنی ٹھونگ مارتا ہو کوا بھی اور مرغ وغیرہ بھی اس سے ہمارے نبی نے منع فرمایا جانوروں کی مشابت اختیار کرنے سے نماز کے اندر ہمارے نبی نے منع فرمایا اور یہاں مراد جلد بازی کرنا ہے اور جلد بازی یہ منافقوں کی نماز ہوتی ہے ہمارے نبی نے اس سے منع فرمایا جی کہ انسان جلد بازی نہ کرے اطمینان اور اعتدال کے ساتھ نماز پڑھے ہمارے نبی نے اس صحابی کو اس شخص ان کو جو جلدی جلدی نماز پڑھتے تھے اور بھول گئے نماز کے اندر ارکان واجبات کے ساتھ یعنی اعتدال کے ساتھ نہیں پڑھ رہے تھے ان کو وہی طریقہ معلوم تھا تمہارے بھی ان کو بتایا تمہارے بھی ان کو حکم دیا کہ اس کے لیے تم اعتدال قیام کرو اعتدال کے ساتھ رکو کے بعد کھڑے ہو تو اعتدال ہو سجدے میں اعتدال اور سجدے کے بعد بیٹھنا تمام چیزوں کے اندر اعتدال اور ہمارے نبی ان کو کیا فرمایا ارج فصل فعین کلام فصل جاؤ تمہیں نماز پڑھی ہی نہیں دوبارہ نماز پڑھ کر کے آؤ وہ جلدی میں نماز پڑھ رہے تھے ان کو طریقہ صحیح طریقے سے نہیں معلوم تھا اور یہ کوئی عیب کی بات نہیں کہ انسان کو کوئی چیز نہ معلوم ہو یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے آج بھی بہت سارے لوگوں کو بہت ساری باتیں نہیں معلوم ہوتی عیب یہ ہے کہ معلوم ہو جانے کے بعد اس پر عمل نہ کرنا اور تعصب میں آ کر کے حق بات کو ٹھکرا دینا یہ تکبر ہے اور یہ غلط بات ہے یہ اس سے منع کیا گیا ہے آدمی کو کوئی طریقہ کوئی بات نہیں معلوم ہے لا علمی میں کر رہا ہے جہالت میں کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے لیکن معلوم ہو جانے کے بعد تعصب میں آ کر کے تکبر میں آ کر کے حق کا انکار کر دینا یہ کیا ہے یہ بڑی بہت بڑی گمراہی ہے یہ اس کو ہمارے نبی نے تکبر کہا ہے تکبر بھی یہ ہے کہ حق کا انکار کر دینا لوگوں کو حقیر جاننا یہ کون ہوتے مولانا کیا انہیں کو علم ہے ہمارے مولانا لوگوں کو علم نہیں ہے ارے بھائی آپ کو حدیث سنائی جا رہی ہے آپ ہماری بات نہ مانیں اللہ کے رسول کی حدیث مانیں نبی کا حکم مانیں جی ہوں گے آپ کے معنیٰ بڑے کوئی انکار نہیں کرتا ہے لیکن کیا ہر عالم کو تمام حدیثوں کا علم ہے ایسا نہیں ہے اس لیے جب حق بات پہنچے حدیث پہنچے تو ہمارا سیوا یہ ہونا چاہیے سمے و اطانا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کر لی جو خوارش تھے کیا کرتے سمے و اسینا ہم نے سنا اور نافرمانی کی یعنی سن کر کے نافرمانی کرنا یہ نہیں ہونا چاہیے اہل ایمان کا شیوا نہیں ہے یہ تو جلد بازی کرنے سے معی نماز کے اندر منع فرمایا اطمینان کے ساتھ اعتدال کے ساتھ ہمارے کتنے بھائیوں کو ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے ہمیں بھی ہدایت دے شرات مستقیم پر سب کو اللہ تعالیٰ قائم رکھے کہ رکو کے بعد برابر کھڑے نہیں ہوتے سجدے میں چلے جاتے ہیں سجدے کے بعد بیٹھتے نہیں ہیں سر اٹھا کر کے دوسرے سجدے کے اندر چلے جاتے ہیں نہ عزب اللہ من ذالک یہ کیا ہے یہ ہر دھرمی ہے یہ یہ اعتدال اور سکون کو چھوڑ دینے والی بات ہے کسی نے کسی بھی امام نے سلیقے سے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا یہ سب لوگ الزام لگاتے امام بحانفہ رحمۃ اللہ علیہ پر اتنے بڑے متقی پرہیزگار انسان تھے اتنی لمبی نمازیں پڑھنے والے قیام العل پڑھنے والے امام بحانیفا رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں ہم ان کو ماننے والے ہیں اس لیے اسی نماز پڑھتے کیا امام بحانفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس طریقے سے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے کہ جلدی جلدی نماز پڑھو اور رکو کے بعد کھڑے ہی نہ ہو کہ سدے میں چلے جاؤ اور پہلا سجدہ کر کے سر ہی اٹھا کر کے پھر دوسرے سدے میں چلے جاؤ مت بیٹھو نہ اس ان پر الزام تراشی اگر تم نہیں کرتے تو امام بنیفا رحمت اللہ علیہ کو تو بخش دو ان کو تو چھوڑ دو کیوں اپنی غلطی کو ثابت کرنے کے لیے ان پر الزام تراشی کرتے ہو کیوں انہیں لا کر کے کٹہرے میں کھڑے کرتے ہو تو امام بحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان تمام چیزوں سے بری اور پاک ہیں اس لیے میرے بھائی اللہ سے ڈرنا چاہیے ہم سب لوگوں کو ہم سب کو خوش و خزو کے ساتھ اطمینان کے ساتھ اعتدال کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے ہمارے نبی کا فرمان ہے سلو کمارا اے تمون وسلی اس طریقے سے نماز پڑھو جس طریقے تم ہمیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اس طریقے سے نماز پڑھو یہ ہمارے نبی کا حکم ہے یہ اور یہ حکم سب کے لیے ہے یہ مرد عورت سب کے لیے حکم ہے یہ ویسی نماز پڑھنا جیسے ہمارے نبی نے نماز پڑھ پڑھا ہے اور صحابہ کرام نے اسے حدیث کی کتابوں کے اندر بیان کیا ہے نماز محمدی پڑھیے نماز نبوی پڑھیے اللہ کر صلی السلام علیہ تک نہ صرف نماز بلکہ دین کا ہر عمل نبی کے طریقے کے مطابق کیجیے کیونکہ عمل کی قبولیت کے لیے دو بنیادی شرطیں ہیں ایک تو اخلاص کا پایا جانا نمبر دو عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا اگر آپ کے طریقے سے آپ کی سنت سے ہٹ کر کے ہے تو امر اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا انسان کتنا ہی کیوں نہ مخلص ہو تمہارے نبی نے فرمایا کہ مرغ کی طرح ٹھوک مارنے سے بچنا یہ نماز کی باتیں ہو رہی ہیں اور دوسری بات کیا فرمائی وہ ان کا اکا کلب اور جس طریقے سے کتا بیٹھتا ہے اس طریقے سے بیٹھنے سے ہمارے نبی نے منع فرمایا یہاں پر اقا قلم استعمال کیا گیا ہے اور اقا دو طرح کا ہوتا ہے ایک اقا جو ناجائز ہے اور ایک اقا جو جائز ہے جو ناجائز اقا ہے اس کی سمجھ لیجئے کہ دو شکلیں ہیں یا دو طریقہ ہے کیا ہے دو طریقہ کہ دونوں پاؤں کے پنجے کو انسان کیا کرے یعنی آپ میرے ہاتھوں کو دیکھیں دونوں پاؤں کے پنجے کو انسان قبلہ رخ کیا کرے کھڑا کر دے اور اپنے سرین کو پچھلا حصہ اپنی دونوں قدموں کے درمیان زمین پر رکھ کر کے بیٹھ جائے زمین پر رکھ کر کے بیٹھ جائے یعنی ایڑیوں پر نہ بیٹھے بلکہ دونوں قدموں کے درمیان زمین پر یعنی بیچ میں گیب کر کے زمین پر انسان بیٹھ جائے اور اس کے دونوں پاؤں کے جو پنجے ہیں وہ کیا ہوں وہ دونوں اٹھے ہوئے ہوں جی دونوں پنجے اٹھے ہوئے ہوں اور وہ زمین پر بیٹھ جائے اس کو کیا کہتا ہے اس کو اقا کہا جاتا ہے اب اس کی بھی دو شکل ہو جاتی ہے اس میں ایک شکل تو یہ ہے کہ انسان کا ہاتھ چاہے تو اپنی ران پر رکھے تو بھی بنا ہے اور چاہے اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھ لے وہ بھی بنا تو اقا کی پہلی شکل آپ کے سامنے بیان کی گئی کہ دونوں کیا نام ہے پنجوں کو قدم کے دونوں پنجوں کو زمین پر کھڑا کر دینا قبلہ رخ کھڑا کر کے رکھنا اور اپنی سرین کو دونوں قدموں کے درمیان سے زمین پر رکھ کر کے بیٹھ جانا یہ بھی اقا ہے یہ کیا ہے یہ منع ہے شریعت کے اندر دوسری شکل کیا ہے کہ زمین پر سرین رکھ کر کے انسان زمین پر اپنا پچھلا حصہ ذریعہ یعنی سرین رکھ دے پیخانے کا جو راستہ سرین اسے کہتے ہیں اردو زبان کے اندر اسے زمین پر رکھ کر کے دونوں پاؤں کی پرلیوں کو اور دونوں رانوں کو آدمی آگے سے کھڑا کر کے اور دونوں ہاتھ پیچھے زمین پر رکھ کر کے ٹیک لگا کر کے بیٹھ جائے اسے بھی اقا کہا جاتا ہے یعنی انسان اپنے شریر کو زمین پر رکھ دے اور دونوں پاؤں کی جو پڈلیاں ہیں اور جو دونوں ران ہیں سمجھ لیجئے اپنے پاؤں کو کیا کرے وہ کھڑا کر لے اس طریقے سے اور پھر زمین پر بیٹھ جائے اور اس کے دونوں ہاتھ جو ہے کہاں ہوں پیچھے زمین کے اوپر ہوں تو ہمارے نبی نے اس سے کیا ہے اس سے منع فرمایا ہے یہ اقاع ہے یہ منع ہے شریعت کے اندر جی ہاں کچھ علماء ایک اور شکل بتاتے ہیں وہ اقاع میں داخل تو نہیں ہے لیکن وہ بھی منع ہے کیا وہ شکل ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ دونوں پاؤں کے پنجوں کو زمین پر بچھا کر کے رکھنا اور ان پر سوری نہ کر کے بیٹھ جانا جسے دونوں پاؤں کے پنجے ہیں ہم دونوں ایک دوسرے کے اوپر ایسا کر دیں اور پھر اسی کے اوپر ہم بیٹھ جائیں ٹھیک ہے اسی کے اوپر بیٹھ جائیں اس سے کیا ہے وہ کہتے ہیں یہ بھی اقاع ہے حالانکہ یہ اقاع نہیں یہ تو منع ہے لیکن اقاع نہیں ہے ہمارے نبی کی سنت کے خلاف ہے ہمارے بھی کیسے بیٹھتے تھے ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم تین طریقے سے نماز کے اندر بیٹھتے تھے ایک تو افتراش افتراش کا مطلب یہ ہے کہ داہنے پاؤں یہ میرا داہنا ہاتھ ہے اگرچہ آپ لوگوں کو بایاں نظر آ رہا ہوگا کیونکہ یہ سیلفی کیمرہ ہے سمجھ رہے نا کہ میرا داہنا ہاتھ ہے داہنے پاؤں کو کھڑا کر کے ٹھیک ہے اور بائیں پاؤں کو زمین پر بچھا کر کے اس طریقے سے ٹھیک ہے اور اس پر انسان سرین رکھ کر کے بیٹھ جائے اس کو ابتراش کہتے ہیں اس کو ابتراش کہتے ہیں یا آپ کب کرتے تھے آپ دو سدوں کے درمیان کرتے تھے یا آپ جو ہے پہلے تشود کے اندر کرتے تھے پہلے تشود میں پہلے جیسے دو دو تشدد نماز ہوتی ہے تو پہلے تشود میں آپ اس طریقے سے بیٹھتے تھے اس کو ابتراش کہتے ہیں میں بنے پھیلانا آپ نے گویا کہ بائیں پاؤں کو کیا کیا زمین پر پھیلا دیا اور داہنے پاؤں کے پنجے کو کھڑا کر دیا اور بائیں پاؤں کے اوپر آپ بیٹھ گئے ٹھیک ہے تو اسے استراش کہا جاتا ہے ایک طریقہ تو یہ تھا دوسرا طریقہ یہ تھا تورک جو دو تشدد نماز ہوتی تھی اس میں آپ تورک کرتے تھے تورک کا طریقہ کیا ہے کہ داہنے پنجے کو آپ کھڑا کر لیں اور بایاں جو پاؤں ہے آپ داہنے پنجے کے نیچے سے داہنے پاؤں کے پنجے سے نیچے سے آپ داہنی طرف اس کو نکال دیں اور پھر زمین پر آپ بیٹھ جائیں اس کو تورک کہا جاتا ہے یہ کب ہے یہ یہ ہے آخری دو تشدعائی نماز کے اندر ظہر میں اثر مغرب اور عشاء ان چاروں میں آخری تشود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا یہ تورک ہو گیا تو یہ دو طریقہ آپ کا ہوا کرتا تھا تیسرا جو طریقہ تھا وہ اقعا جائز اقعا کا جائز نکاح کیا ہے جائز نکاح یہ ہے کہ انسان دو سجدوں کے درمیان دونوں پاؤں کے پنجے کو کھڑا کر کے ایڑی پر ایڑی پر انسان بیٹھ جائے اپنے سوئن رکھ کر کے اسے اقا کہا جاتا ہے تو لیکن یہ جائز شکل ہے یہ کیا جائز شکل ہے لیکن کہاں جائز ہے دو سبدوں کے درمیان تشود میں یہ بھی جائز نہیں ہے کبھی آپ نے تشود ایسا نہیں کیا صرف دو سبدوں کے درمیان کبھی کبھار آپ ایسا کرتے تھے اس لیے انسان اگر کبھی کبھار یہ کرتا تو اس کے لیے سنت ہے ٹھیک ہے یہ دو سدوں کے درمیان یہ جو جائز عقا ہے ناجائز کی میں نے دو شکل بتائی یہ جائز اقاع کی شکل بتا رہا ہوں کہ جائز اقاع یہ ہے کہ انسان اپنے دونوں پاؤں کے پنجوں کو کھڑا کر لے اور اس پر سرین رکھ کر کے بیٹھ جائے ایڑی ہی کے اوپر یہ جائز اقاع ہے یہ ہماربی کی سنت ہے لیکن کبھی کبھار آپ کرتے تھے عام طور سے دو سجدوں کے درمیان آپ افتراش کرتے تھے افتراش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ داہنے پاؤں کے یہ میرا داہنا پاؤں میں بار بار کہتا ہوں کہ سیلفی ہے اس لیے آپ کو بایاں نظر آتا ہوگا لیکن یہ داہنا ہاتھ میرا آپ داہنے پاؤں کو کھڑا کر لیں اور بائیں پاؤں کو آپ زمین پر بچھا دیں اور اس کے اوپر آپ بیٹھ جائیں اس کو افتراش کہا جاتا ہے یہ دو سدوں کے درمیان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر معمول یہی تھا لیکن کبھی کبھی آپ کیا کرتے تھے کبھی کبھی بسا اوقات کہ دونوں پاؤں کے پنجوں کو کھڑا کر کے اسی پر بیٹھ جاتے تھے دو سدوں کے درمیان تشہد میں کبھی بھی آپ نے ایسا نہیں کیا لہذا اگر کوئی تشہد میں یہ کرتا ہے تو سنت کے خلاف کرتا ہے یہ کہاں جائز ہے دو سدوں کے درمیان کبھی کبھی کرنا جائز ہے یہ بھی ہمیشہ کرنا جائز نہیں ہے یہ ہم آدمی کی سنت ہے تاؤس بن کیسان کہتے ہیں کہ ہم نے ابن عباس سے کہا دونوں قدموں پر اقا کرنے کا کیا حکم ہے تو عبداللہ بن عباس نے فرمایا یہ ہمارے تمہارے نبی کی سنت ہے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے ایسے یہ جو ہے تین صحابہ کرام ہیں عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عباس عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنما انہم ان سے ثابت ہے تاؤس رضی رحمۃ اللہ علیہ سے اور بھی لوگوں ثابت ہے اور اس طریقے سے ابن خدیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں ان کی ایک کتاب ہے حدیث پر علیہ ابن خدیمہ کے نام سے معروف ہے اور اس میں حدیثیں بہت ساری صحیح اکثر حدیثیں اس کے اندر صحیح ہیں تو اس کا نام ہے صحیح لبن خدیمہ ان کی شرط کے مطابق تو انہیں باقاعدہ باب باندھا ہے کہ باب و ابا حت القدمین بین سجدتین کہ دو سجدوں کے درمیان دونوں ایڑیوں کو کھڑا کر کے اس پر بیٹھنے کا باب تو یہ کبھی کبھار دو سجدوں کے درمیان ہمارے لیے جائز ہے مانوی کی سنت ہے ہمیشہ نہیں کرنا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ اس تفصیل سے بات واضح ہو گئی بعض علماء کہتے ہیں کہ عمل منسوخ ہو گیا حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے عمل منسوخ نہیں ہوا ہمارے نبی کا باقاعدہ عمل ہے تاؤس بن کیسان نے عبداللہ بن عباس سے ہمارے نبی کے وفات کے بعد پوچھا عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عباس عبداللہ بن زبیر ان تینوں سے باقاعدہ صحیح صنعت سے ثابت ہے اور امام ابن حضر نے باقاعدہ صنعت کی تحسین کی ہے اور امام البانی رحمۃ اللہ نے باقاعدہ اس ان کی موافقت کی ہے حسن سندوں سے باقاعدہ ان تینوں عبادلہ سے صحابہ عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ثابت شدہ ہے تو اس لیے یہ کبھی کبھار انسان کرے سنت ہے وہ بھی دو سدوں کے درمیان تشہد میں کرنا قطع ہے یہ جائز نہیں ہے تو یہاں ہمارے نبی نے کتے کے طریقے سے بیٹھنے سے منع فرمایا اقا جسے کتا بیٹھتا ہے ایسے دونوں ہاتھوں کو زمین پر بچھا کر کے بیٹھنے سے منع فرمایا اور یہ حکم سب کے لیے مرد اور عورت سب کے لیے ہے کہ دونوں ہاتھوں کو اپنی زمین پر سدے کے دوران نہ بچھائے بلکہ اپنے جو کوہنیاں ہیں ان کو زمین سے اوپر رکھے ہمارے بھی اتنا اوپر رکھتے تھے کہ بکری کا بچہ دونوں آپ کے دونوں کوہنیوں کے درمیان سے گزر جاتا تھا تو ال... کتا کیسے بیٹھتا ہے وہ طریقہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے بتا دیا اقا کا معنی کیا وہ بتا دیا لہذا اس سے ہمارے بھی نے منع فرمایا ہے تو کون سا اقا ہے جو دو ناجائز شکل بتائی گئی اس سے مانوی نے منع فرمایا البتہ دونوں پاؤں کو کھڑا کر کے ایڑیوں کو پنجوں کو اور دو سردوں کے درمیان کبھی کبھی اس پر بیٹھنا یہ منع نہیں ہے بلکہ مانوی کی سنت ہے کبھی کبھی انسان کو اس پر بھی عمل کرنا چاہیے تیسری چیز جسے مانوی نے فرمایا وہ التفاط انکلطفاتی سے علم اور لومڑی کے طریقے سے مڑ مڑ کر کے دیکھنے سے منع فرمایا نماز میں خوشو خوشو اپنانا ضروری ہے مڑ مڑ کر کے دیکھنا دائیں طرف بائیں طرف اوپر نیچے ہمیشہ حرکت دینا ہمیشہ متوجہ ہونا ہمیشہ مڑتے رہنا اس سے مانوی نے منع فرمایا اس سے مانوی نے منع فرمایا جب نماز میں انسان کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے لہذا اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اسے پاس و لحاظ رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہے اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے لہذا ایسی حرکت کرنے سے گریز کرے جس سے ہمارے نبی نے منع فرمایا یہ جانوروں کی حرکت کرنے سے شریعت کے اندر منع کیا گیا انسان ہے انسان کا بڑا اونچا مقام مرتبہ ہے لہذا جانوروں کی شکل اختیار کرنا اس کے لیے منع ہے مرد ہوئی عورت سب کے لیے چیزیں منع کی گئی ہیں جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو انسان ادب کے ساتھ اللہ کی تعظیم کرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ اور یہ تصور کر تصور رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے کم سے کم اتنا شور انسان کو ہونا چاہیے تو انسان اگر اس شور کے ساتھ نماز پڑھتا ہے یا کوئی بھی عمل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نگرانی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے تو اس کے اعمال میں عبادات کے اندر خوش و خدو پیدا ہوتا ہے اور سکون پیدا ہوتا ہے اخلاص پیدا ہوتا ہے اور تب جا کر کے وہ عمل اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے تو تین چیزوں کے کرنے کی وصیت نمبر ایک ہر دن سلاۃ الضحا پڑھنے کی وصیت چاشت کی نماز نمبر دو ہر رات اتر پڑھنے کی وصیت نمبر تین ہر مہینے تین روزہ رکھنے کی وصیت تین چیزوں سے نماز میں ہمارے نبی نے منع فرمایا نمبر ایک مرغی کی طرح ٹھونک مارنے سے یعنی جلدی جلدی نماز پڑھنے سے منع فرمایا نمبر دو کتے کی طریقے سے اقا کر کے بیٹھنے سے جیسے کتا بیٹھتا ہے اس طریقے کے بیٹھنے سے منع فرمایا اور اقا کی شکل میں نے بتائی کہ دو ناجائز ہے اور ایک جائز ہے اور جو جائز شکل ہے وہ دو سجدوں کے درمیان ہے وہ تشود کے کے درمیان تشود میں جائز شکل کرنا بھی جائز نہیں ہے نمبر تین لومڑی کے طریقے سے مڑ مڑ کر کے مڑنے سے بار بار مڑنے سے بھی ہمارے میرے منع فرمایا جب ہم نماز پڑھیں تو ہماری نماز ہماری آنکھ سجدہ گاہ جہاں انسان سجدہ کرتا ہے وہاں پر اس کی نگاہ ہونی چاہیے اس آنکھوں کو ہمیشہ موڑنا اپنے چہرے کو موڑنا مڑ مڑ کر کے دیکھنا متوجہ ہونا یہ کیا ہے یہ خوش اور خدو کے خلاف ہے تو اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ ابامین جن اعمال کے کرنے کے ہمارے نبی نے وصیت فرمائی ان اعمال کو ہمیں بھی کرنے کی توفیق دے اور جن چیزوں سے منع کیا اللہ تعالیٰ ان سب کو